متعمدن فقط کفر میں نے کہا یہی تو ہے مسلک یہی اجتہاد تو امام احمد ابن حنبل کا ہے تو جس مسلمان کی نماز چھوٹ جاتی ہے قصدن چھوڑ دیتا ہے تو اس کی بیوی کا کیا ہوگا بے نمازی کی عورت سے تفریق کرا دیتے ہیں آپ کے ہاں کافر کی زوجیت میں نمازی عورت رہے گی اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ صحیح ہوگی وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کیا بے نمازی مسلمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے آپ لوگ پڑھتے ہیں تب کافر کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں آپ لوگ نہیں پڑھتے ہیں تب یہاں کہاں چلا گیا فتویٰ تو سارے سعودیوں کا اور تمام ہمبلیوں کا عمل بھی اس مسئلے میں اپنے امام کے فتوے پر نہیں ہے اپنے امام کے اشتہاد پر نہیں ہے ان کے امام کا اشتہاد تو بولتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی درست نہیں اس لیے کہ کفر پر موت ہوئی اس کی عورت بھی نکاح سے نکل گئی اس لیے کہ عورت لاکھ نمازی اور شوہر بے نمازی ہے تو شوہر نے نماز چھوڑ دیا کافر ہو گیا کافر کے نکاح میں عورت رہ نہیں سکتی تو نکاح بھی ختم ہو گیا لیکن آپ بھی نکاح قائم مانتے ہیں اس کی اولاد کو وراثت سے محروم نہیں کرتے آپ انتقال ہو جائے تو بلا نماز بلا گور و کفن کے ایسے ہی پھینک نہیں دیتے گڑھے میں آپ تو دلیل چاہے مضبوط ہو لیکن اجتہاد کمزور مانتے ہیں آپ بھی اور یہاں آپ بھی حدیث میں تعویل کرتے ہیں حدیث میں تو کوئی لچک نہیں تو فقط کفر ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب کافر جیسا عمل اس نے کیا جیسے کافر جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے ویسے اس نے بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو فقط کفر کا مطلب یہ نہیں کہ کافر ہو گیا یعنی کافرانہ طریقہ اس نے اختیار کر لیا تو یہ طریقہ اور مشابہت اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے حدیث میں تو یہ تعویل ہی تو ہے تو تعویل سے تو آپ بھی نہیں بچتے اور جب ہم تعویل کرتے ہیں تو آپ ہم کو کہتے ہیں حنفی ہیں تو کبھی کبھی آپ لوگ بھی حنفی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے وہ تو سارے ائمہ کے مسائل میں کہیں نہ کہیں پر ضوف کمزوری ہے اور علماء نے ایک ایک کو پرکھ لیا ہے اور یاد رکھیے بڑے بڑے چوٹی کے جو محدثین ہیں علم حدیث کے جو اساتین ہیں پورا علم حدیث جن کے اوپر قائم ہے وہ سارے کے سارے ائمہ اربا کے مقلدین ہیں اور اپنے اماموں کے مسئلے کو ایک ایک مسئلے کو انہوں نے حدیث سے ملا ملا کر دیکھا ہے اور جہاں کمی نظر آئی تو وہ بھی کلیئر کر دیا یہ عمل جب سے اماموں کا اشتہاد وجود میں آیا تیسری صدی سے لے کر آج تک پورے تسلسل سے ہوتا آ رہا ہے تو جو ماہر فنکار محدثین ہیں انہوں نے اپنے اپنے اماموں کے مسلک کو دلائل کی روشنی میں پورے طریقے سے پرکھ لیا ہے اور کلیئر کر دیا ہے کہ یہاں پر بات کمزور ہے اور یہاں پر فلاں کی بات مضبوط ہے تو چاروں اماموں کی فقہ کو ماہر سناروں نے کسوٹی پر پرکھ لیا ہے اب کوئی صاحب آ کر کہ صاحب ہم تو نہیں مانیں گے جب تک کہ خود سے نہیں پرکھیں گے تو گویا یہ چیلنج کرتا ہے کہ چودہ سو تیرہ سو سال کے سناروں کا فیصلہ غلط ہے ہم تو اسے سونا نہیں مانیں گے چاہے ہزاروں سناروں نے اس کو سونا مان لیا ہو ہم خود سے پرکھیں گے تب مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے تسلسل کو کاٹنا چاہتا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب سے یہ چیز وجود میں آئی جب سے یہ مسائل امت میں آئے اس وقت سے لے کے آج تک کسی نے اس کو سمجھا ہی نہیں اور کسی نے اس کو پرکھا ہی نہیں یہ جذبہ تو آج ہمارے اندر پیدا ہوا ہے لہذا اسی دور کے فیصلے پر اب کیا جائے گا معاملہ کتنا درست ہے کتنا غلط ہے یہ معمولی اقدام نہیں ہے بڑے جرت کی بات ہے اس لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حرم شریف کے امام عبداللہ ابن سبیل نے فرمایا کہ عدم تقلید معمولی فتنہ نہیں ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہ چودہ سال چودہ سو سال کے متوارث دین کو چیلنج کرتا ہے کہ جس کو بڑے بڑے محدثین نے پرکھ لیا ہے اور جس کا کھرا کھوٹا اکابر علماء نے الگ الگ کر دیا ہے تو یہ اساتین امت کے فیصلے سے متفق نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک بار اپنے سے دیکھیں گے تب مانیں گے کہ اس میں کتنا صحیح کتنا غلط ہے تو پھر علم حدیث پر اعتماد کہاں رہا علم حدیث کے اکابر علماء امام بہتی جب بتا رہے ہیں کہ اس مسئلے میں یہ دلیل کمزور ہے اس سے اتفاق نہیں ہے اس پر تم نظر ثانی کرو گے تو وہی محدث کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ہم نظر ثانی نہ کریں اس کے فیصلے پر یہ حق تو ہم کو بھی ملنا چاہیے تو جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ اکابر محدثین نے فیصلہ کر دیا صحت کا تو مان لو صحیح اکابر محدثین نے فیصلہ کر دیا ضعیف کا تو مان لو ضعیف اب اس پر نظر ثانی نہ کرو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اکابر محدثین نے ہر امام کی فقہ کو جانچ کر پرکھ کر اظہار کر دیا ہے کہ یہاں پر کمزوری ہے یہ مضبوط ہے تو اب دوبارہ آپ پرکھنے کی کوشش مت کیجئے اب آپ انہی کے فیصلوں میں سے کسی ایک طرف ہو جائیے اسی کا نام ہے تقلید کیا حافظ ابن حجر کلانی جیسا محدث ہے کوئی اس زمانے میں کوئی امام بحقی کے ٹکر کا محدث ہے کوئی امام مسلم امام ابو داؤد کے ٹکر کا محدث ہے کوئی حافظ ابن حمام کے ٹکر کا ہے کوئی امام زہری کے ٹکر کا محدث ہے کوئی امام تحاوی کے ٹکر کا محدث ہے جب اتنے بڑے بڑے محدث محدثین نے فقہ کے مسائل کو پرکھ کر کسی نے اس امام کے ساتھ اپنے کو وابستہ کر لیا کسی نے اس امام کے ساتھ تو ان محدثین کے فیصلے سے اتفاق کر لو اس سے خروج بہت خطرناک چیز ہے بہرحال یہ تو ایک بات درمیان میں آ گئی تھی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اماموں کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے قیاس ان کے استمباد اور ان کے اجتہاد کو دلائل سے پرکھا جاتا ہے دلائل کا مطالبہ کیا جاتا ہے ان سے کہ یہ بات آپ نے فرمائی ہے تو اس کی دلیل پیش فرمائیے تب مولوی صاحب کے فتوے کو ایسے ہی مان لیا جائے گا اگر مولوی کے فتوے کو ایسے ہی مان لو گے تو دنیا میں کہیں کوئی مسلمان ہی نہیں ملے گا سب کافر کافر ہوں گے اس لیے کہ دنیا بڑی عجیب نرالی ہے کس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا یاروں نے امام احمد ابن حنبل پر نہیں لگایا کفر کا فتویٰ کیا صحابہ پر لوگوں نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا خارجی فرقہ وجود میں کیسے آیا خارجیوں نے فتوہ لگا دیا کہ چاہے حضرت معاویہ ہوں چاہے حضرت علی ہوں انہوں نے قرآن کی مخالفت کی اس لیے کہ فیصلہ تو صرف قرآن کا ماننا چاہیے انسان کا ماننا نہیں چاہیے حکم تو صرف اللہ کا تو انہوں نے بھی حکم مان لیا انہوں نے بھی حکم مان لیا یہ دونوں جو کہہ دیں گے ہم مان لیں گے تو غیر اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے دونوں کافر ہو گئے تو اگر جو کفر کا فتوا لگا دے اس کو ماننا امت کے لیے ضروری ہو جائے تو اس امت میں کوئی مسلمان باقی نہ رہے گا سب کافر ہو جائے گا مجدد الفسانی پر بھی کفر کا فتوا لگایا گیا امام غزالی پر بھی کفر کا فتوا لگایا گیا جتنے اکابر ہیں حسد میں آ کر لوگوں نے یا ان کی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لیاقت صلاحیت کم ہونے کی وجہ سے اتنی اونچی بات سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ یہ بات ان کی کفری ہے غلط ہے ان پر کفر کا فتوا لگا دیا تو یہ فتوہ چلا دنیا میں کہیں نہیں چلا کہتے رہو حافظ ابن تیمیہ پر بھی کفر کا فتوہ لگایا گیا محمد ابن عبدالوحاب عبد الوہاب ندی پر بھی کفر کا فتوہ لگایا گیا مجدد الفسانی پر بھی کفر کا فتوہ لگایا گیا تو اگر ہر فتوے کو کفر کے صحیح مان لیا جائے تو بچے گا کون اس کے نزدیک وہ کافر ہوگا اس کے نزدیک وہ کافر ہوگا تو کل ملا کے کافر کافر ہوں گے مسلمان کہیں ہوگا ہی نہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چاہے بڑے حضرت جی ہوں چاہے چھوٹے حضرت جی ہوں کفر کا فتوا دیا ہے انہوں نے تو بہت غلط کام کیا ہے دنیا میں اس سے بڑا کوئی غلط کام دینی طور پر نہیں ہو سکتا یاد رکھو ایک مسلمان کے لیے سب سے غلیظ اور سب سے گندی گالی یہ ہے کہ اس کو کافر کہا جائے ماں بہن کی گالی کم درجے کی ہے کیونکہ آپ نے کسی کو ماں کی کسی کو بہن کی گالی دے دیا تو اول تو یہ گالی اس میں سٹ نہیں گئی اس کے بدن پر داغ بن تو نہیں گئی اسے پورا لگا تکلیف ہوئی جب اس دنیا سے جائے گا تو آپ کی گالی کی وجہ سے عذاب تو نہیں ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نہیں کہ کتنوں نے تجھ کو گالی دی تھی اتنی گالیاں ہیں تیرے اوپر ان گالیوں کی وجہ سے دوزخ اور جنت کا فیصلہ تو نہیں ہوگا لیکن جب کسی کو کہہ دیا کہ کافر تو سوچو کہ اس کی جلازت اور اس کا تعفن کہاں تک پہنچ رہا ہے دونوں جہان میں اس کی بدبو پھیل رہی ہے جب اسے کافر کہہ دیا آپ نے تو اس کے نکاح کو بھی باطل کر دیا اس کے نماز جنازوں کو بھی ختم کر دیا اس کو مسلمانوں کی طرف دفن کرنا بھی ختم کر دیا آپ نے اور اس کی آخرت کا بھی فیصلہ کر دیا اس سے غلیظ اس سے گندی کوئی گالی نہیں ہے تو اعلی حضرت نے جو سب سے بڑی عبادت کمائی ہے وہ یہی غلیظ گالی دی ہے اس کے تھے یہی ان کا کمال ہے اس کمال میں اس کمال میں ان کا کوئی حریف اور کوئی مقابل نہیں ورلڈ چمپئن تھے کافر کہا تو حد کر دیا اپنے باپ تک کو کافر کہا اور اجتہاد کیا تو بھی اس میں بھی کمال کیا اپنے باپ کے باپ ہونے میں بھی شبہ پیدا کر خان صاحب کے اجتہاد کا کمال ہے کہ ان کو اپنے والد کے بارے میں بھی یقین نہیں ہے اس میں بھی تھوڑا سا شبہ ہے آٹھیں آنا باپ ہے اور آٹھ آنا کوئی اور کچھ اور ہے آپ پڑھیے کتابوں کو کھنگا لیے ڈھونڈیے تو بلی گوہ جب کرتی ہے نا تو اس پر تھوڑا سا مٹی ڈال دیتی ہے تو ایسے ہی تھوڑے اوپر سے گوہ نظر آئے گا ذرا مٹی الٹیے گا تب نظر آئے گا حلوہ تو یہ خان بہادر بڑے حضرت جی ہے نا انہوں نے جتنی غلاظت پھیلائی ہے امت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رسوائی کا سامان بھی انہی کے قلم سے کروا دیا ہے ان کو اپنے باپ کے بارے میں شبہ ہے یہ بات جو میں نے کہی ہے وہ اپنے پاس سے نہیں کہی ہے ہرگز میں ایسی حرکت نہیں کرتا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تہمت کسی کے اوپر باندھ دی جائے یا بے ثبوت بات کی جائے یہ بے پر کی اڑائی ہوئی بات نہیں ہے آئیے اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ سنا دیں آپ کو کتاب کے حوالے کے ساتھ ڈھونڈ لیجئے گا اب فتوہ بھی بیچارے کا ایسا ہے کہ خود اپنے ہی سے ٹکرا رہا ہے سنیے فتویٰ احکام شریعت ایک کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی احکام شریعت اس میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں ایک بات لکھی فرمایا کہ قیامت کے روز جب سارے مردے قبروں سے باہر آ جائیں گے حشر کا میدان ہوگا اعمال کا محاسبہ ہو رہا ہوگا تو ہر ایک کو اللہ پاک پکاریں گے اللہ کی طرف سے بلایا جائے گا چلو تم آؤ اپنا حساب دو تم آؤ تم چلو تم چلو تو جس کا نام لیا جائے گا اس کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام لگایا جائے گا یا باپ کا نام مان لیجئے کہ ایک آدمی ہے اس کا نام محمود اس کے والد کا نام خالد اور اس کی والدہ کا نام زینب تو اللہ تعالی محمود کو پکاریں گے تو محمود بن زینب یا محمود بن خالد خالد کا بیٹا محمود آ یا زینب کا بیٹا محمود ادھر آ ماں کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا یا باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا اعلی حضرت تو اعلی حضرت ٹھہرے عقل سے بھی پیدل علم سے بھی مادرزاد یتیم فتوا دیا کہ شان ستاری جلوہ فرمائے گی لوگ اپنی ماں کی طرف منسوب کر کے پکارے جائیں گے ہر ایک کو اللہ بلائے گا فرشتے پکاریں گے تو ماں کی طرف نسبت کر کے محمود بن زینب ادھر آؤ کیوں اس لیے کہ ماں کا ماں ہونا تو یقینی ہے لیکن باپ کا باپ ہونا تو یقینی نہیں ہے یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ زینب ہی کے شکم سے آیا ہے تو زینب کے ماں ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن باپ کے باپ ہونے میں شبہ ہے تو اللہ تعالیٰ پردہ چاک نہیں کریں گے باپ کی طرف نسبت نہیں کریں گے کہ رسوائی ہو جائے بلکہ اللہ کی شان ستاری جلوہ فرمائے گی اس لیے لوگ اپنی ماؤں کی طرف منصوب کر کے تو کیوں خان صاحب آپ کا بھی تو یہی حشر ہوگا نا آپ کو بھی تو اپنی ماں کے بارے میں یقین ہوگا اب باپ کے بارے میں یقین دیکھا اتنے بڑے مفتی پیدا ہوئے کہ اپنے اببا ابا جان کی گاڑی بھی سنٹنگ میں لگا دی اگر یہ فتوہ صحیح مان لیا جائے تو سارے مسلمانوں اور سارے انسانوں کا رشتہ اپنے باپ سے یقینی نہیں ہے باپ کا باپ ہونا یقینی نہیں ہے صرف ماں کا ماں ہونا یقینی ہے تو خان صاحب کے باپ باپ کا بھی تو ہونا یقینی نہیں رہا ان کے فتوے کی روشنی سے روشنی میں تو ایک تو یہ غلطی کی انہوں نے کتنا غلط اشتہاد کیا کہ باپ کے باپ ہونے میں شبہ پیدا کر دیا اب پھر آخر تو ٹھہرے خان صاحب رسول اللہ سے بھی ٹکرا گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں تم اپنے نام اچھے رکھا کرو کیوں اچھے نام رکھا کرو اس لیے کہ آج جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس کا نام اچھا رکھو گے تو یہی لڑکا ایک دن کسی لڑکے کا باپ بھی تو بنے گا ارے باپ بن کے پیدا ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد باپ بنتا ہے آپ کے ہاں کیا سسٹم ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ بن کر تو نہیں آتا باپ بنے گا تو ابھی سے اس کا نام اچھا رکھو گے اور یہ بھی جب باپ بنے گا تو اپنے بچے کا نام اچھا رکھے گا تو باپ بیٹے دونوں کا نام اچھا ہوگا تو اللہ کے ابھی فرماتے ہیں کہ نام اچھے رکھا کرو فَإِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَائِ أَبْنَائِكُمْ آبَائِكُمْ اس لیے کہ تم قیامت میں اپنے نام اور باپ کے نام سے پکارے جاؤ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ولدیت لگائی جائے گی باپ کی ماں کی ولدیت نہیں لگائی جائے گی اور خان صاحب کیا فرماتے ہیں باون علوم کے ماہر ہیں اتنی سریح غلطی ڈائریکٹ حدیث سے مقابلہ ڈائریکٹ فقہ حنفی سے مقابلہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ میں مسئلہ ہے کہ بالغ کے لیے جو نواقض وضو ہے نابالغ کے لیے بھی نواقض وضو جو دونوں میں مشترک ہے نواقض وضو تو بالغ کا وضو ٹوٹتا ہے تو نابالغ بھی ٹوٹ جاتا ہے بھائی نابالغ کا وضو کوئی اسٹیل کا ہوتا ہے خان صاحب کو آتی ہی نہیں تھی فقہ تو اس میں منطق بگھارنے لگے کہ نابالغ کا وضو اگر مان لو گے کہ ٹوٹ گیا تو تہارت اس کے اوپر لازم ہو جائے گی واجب ہو جائے گی اور نابالغ ہوتا ہے غیر مکلف لہذا واجب ادا کرے گا وہ تو اس سے ادا ہوگا نہیں اس لیے کہ وجوب ہے ہی نہیں اس کے ذمے جب اس پر وجوب ہے نہیں تو وجوب ادا کیسے کرے گا وہ اتنا آدمی عقل سے پیدل ہوتا ہے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احکام الصغار فقہ کی ایک کتاب ہے اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نابالغ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ وضو کو اگر مان لے کے ٹوٹ جائے گا حدث سے تو نابالغ کے ذمہ تہارت لازم ہو جائے گی تو یہ غلط ہے وجوب کے بغیر بھی ادا ہو جاتی ہے پہلے واجب ہو اس کے ذمے تبھی ادا ہو ایسا کوئی فقہ کا فلسفہ نہیں ہے وجوب نہیں ہے اس کے ذمے لیکن وہ اس کام کو کرے گا تو وہ آدھا مانی جائے گی شریعت اس کا اعتبار کرے گی اور یہ دیکھو علامہ شامی کا کیا ہے شان ان کی فقہ تفقو فرماتے اس کی نظیر موجود ہے مسافر پر جمعہ واجب ہے ارے بولو نا بھائی اب پڑھ لے تو آدھا نہیں ہوگی ہو جائے گی واجب نہیں ہے اس کے باوجود اس عمل کے کر لینے سے ادا ہو جاتا ہے جب فقہ میں نظیر اس کی موجود ہے تو نابالغ پر وجوب نہیں بھی ہوگا لیکن جب وضو کرے گا حدث کے بعد تو اس کا اعتبار کیا جائے گا تو ان کو فقہ بھی تو نہیں آتی تھی نہ کرتا پہنتے تھے نہ پاجامہ پہنتے تھے وہ تو ایک دن غلطی سے کرتا پہن لیا تھا روز تھوڑی پہنتے تھے کرتا روز تو دونوں طرف سے معاملہ کلیئر رہتا تھا ولی اتنے بڑے تھے کہ نفل کو صاف اور سنت کو ہاف اور فرض کو معاف اور خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں ادا کیا وار خان صاحب تو زکوٰۃ ادا کیا ہی نہیں نماز میں سب ہافے معاف کروا لیا اور جب رمضان آتا تھا مئی جون کے مہینے میں تو بھاگ کے چلے جاتے تھے بھوانی شریف کہ بریلی میں بہت سخت گرمی پڑتی ہے لمبا دن ہوتا ہے بہت کڑا رہے گا روزہ تو ٹھنڈا جہاں ٹھنڈا پڑتا ہو چھوٹا دن ہو وہاں وہ تو اس زمانے میں استطاعت نہیں تھی یا پلین موجود نہیں تھا نہیں تو چلے جاتے کہیں اور لندن اندن ایک دم سرد ہی ملک میں چلے جاتے اولیاء اللہ عبادت میں چست ہوتے ہیں اللہ والے لوگ نوافل کا اہتمام اتنا کرتے ہیں جیسے فرائض کا اہتمام کیا جائے تحجد کو اس طرح پابندی سے پڑھتے جیسے فرض ہے گرمی کا شدت کا موسم ہو اس وقت روزہ رکھتے ہیں تو انہیں لذت محسوس ہوتی ہے کہ یہی تو موقع ملا ہے کہ امتحان میں کھڑے اترے سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہمیں بہت مرغوب و محبوب ہیں تین چیزیں کون زیادہ پسند فرمایا کہ اقرا ضعیف مہمان کوئی مل جائے اس کی خدمت کرے مہمان نوازی کرے بڑا اچھا لگتا ہے اس کا ہمیں شوق ہے ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مہمان مل جائے اور جہاد و اور کفار اور دشمنان دین کے مقابلے میں ہم تلوار استعمال کریں یہ عمل ہمیں بہت محبوب ہے فرمایا وسعف اور گرمی میں روزہ رکھنا ہمیں بہت محبوب ہے پسندیدہ ہے یہ ہیں اللہ کے ولی یہ ہیں نیک لوگ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تقدس کی قسم کھائی جائے روزے کے لیے گرمی کا موسم چاہتے ہیں خان صاحب گرمی میں بوریا بستر بریلی سے لپیٹ کے بھوانی چلے جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ بریلی خط استوا کے نیچے پڑتا ہے بہت سخت گرمی پڑتی ہے اور خود خان صاحب کا بھی مزاج کوئی تھوڑا ہی گرم کم تھا بے انتہا گرم مزاج کے آدمی تیش میں آ جائیں تو نہ باپ کو دیکھیں نہ دادا کو دیکھیں باپ کی کھٹائی میں ڈال دیا اب فتویٰ تو باپ کے اوپر بھی لگا دیا فتوا لگایا من شکی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر فتویٰ لگایا کہ علماء محتاطین ان کو کافر نہ کہیں اور ان کے ابا جان کا دستخط موجود ہے مولانا اسماعیل شہید کے کفر پر تو ابا جان محتاط رہے غیر محتاط رہے دادا جان نے فتویٰ دیا کہ صدقہ فطر کی مقدار جو نصف سا ہے تو نصف سا انگریزی شیر سے ایک شیر بارہ چھٹاک بنتا ہے آپ لوگوں نے خطبہ علمی دیکھا ہوگا خطبہ علمی پر جنہوں نے خطبہ علمی لکھا ہے اس پر باقاعدہ انہوں نے اپنا شجرہ دیا ہے نصب دیا ہے اپنا کہ میں نے یہ خطبہ لکھا اور ہمارے شیخ ہمارے مرشد فلاں صاحب ہیں ان کے ڈائریکشن ان کے کہنے کے مطابق لکھا تو مسائل اس میں انہی کے مطابق لکھے اور یہ صاحب کون ہیں اعلیٰ حضرت کے دادا جان تو دادا جان کے فتوے سے خود خان صاحب کے گھر میں صدقہ فطر نکلتا رہا ایک شیر بارہ چھٹاک انگریزی شیر سے اور جب یہ حضرت پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا اتنا نکالنے سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا ایک شیر چھ چھٹ دو دو شیر چار چھٹا نکالو گے تب صدقہ فطر ادا ہوگا تو جب تک یہ حضرت جی خود نابالغ تھے تو دادہ ہی جان کا فتویٰ گھر میں چلتا تھا تو ان کا صدقہ فطر نکلا چودہ برس تک صحیح نکلا تو صدقہ فطر بھی غائب نماز ادھر چلی گئی روزہ بھوانی بھاگ گیا زکوٰۃ دیا ہی نہیں حج کرنے گئے تو مکاری سے وہاں بھی جا کر کفر کا فتوا لینا شروع کر دیا وہاں سے واپس آئے تو جھوٹی کرامت گڑھ دیا کہ ہم مدینے گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا سر کی آنکھ سے بیداری میں دیکھا تو اب بتائیے جب اتنا جھوٹ ہے بدایون کے علماء نے مقدمہ کر دیا ان کے اوپر تو عدالت میں حاضر نہیں ہوئے اور جھوٹا عرضی نامہ لگا دیا سرٹیفکیٹ لگا دیا بیماری کی حالانکہ بیمار نہیں تھے جیسے آج کل لوگ چھٹی میڈیکل لینا ہوتا ہے تو کسی ڈاکٹر سے لکھوا لیتے ہیں نا غلط سلط تو پرہیزگار اتنے تھے کہ خود ان کے مسلک کے عالموں نے اذان ثانی کے بارے میں جب اختلاف ہوا تو بدائین کے علماء نے چیلنج کیا اشتہار چھپائے مناظرے کی دعوت دی کسی طرح نہیں راضی ہوئے تو عدالت میں مقدمہ کر دیا تو وہاں سے جب وارنٹ آنے لگا اور گرفتاری آنے لگی کہ وہاں حاضری دینی پڑے گی تو انہوں نے جھوٹی سرٹیفکیٹ داخل کیا میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں اسپیشلسٹ ہوں جتنا میں جانتا ہوں ان کے بارے میں اتنا وہ بھی نہیں جانتے اور چونکہ بیچارے جانتے ہی نہیں ہیں تو اس لیے الٹا سیدھا مان لیتے ہیں اگر جانچے پرکھے تب نہ معلوم ہوگا کہ ایک بیٹری ڈاؤن ہے تو جانچا پرکھا ہے ہی نہیں تو سمجھ رہے ہیں کہ سب صحیح سلامت ہے کوئی کیل کانٹا درست نہیں ہے تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خان صاحب نے فتویٰ جو دیا ہے وہ فتویٰ غلط ہے یہ کسی کا مسلک نہیں ہے اور یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ قیامت کے روز لوگ اپنی ماں کی طرف منسوب کر کے بلائے جائیں گے ایسا نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ تُدْعُونَ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَائِ آبَائِكُمْ تم نام اپنا صحیح رکھو کیونکہ قیامت میں تمہیں بلایا جائے گا تمہارے ناموں سے اور تمہارے والد کے ناموں سے اور غضب تو یہ ہے کہ خود خان صاحب نے بھی اسی حکام شریعت میں دوسری جگہ یہ حدیث بھی نقل کر دی ہے اور ساتھ ساتھ حدیث کا حوالہ بھی دے دیا ہے اور اس کی تصحیح بھی کر دی ہے اور اردو میں ترجمہ بھی کر دیا ہے حافظہ اتنا مضبوط تھا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ایک ہی بات کو ایک طرح یہاں لکھ رہے ہیں غلط اور پھر دوسری جگہ اس کو لکھ دیا صحیح حدیث کا ترجمہ بھی کر دیا حدیث بھی نظر کے سامنے اور پھر بھول گئے اگر بھولے نہ ہوتے تو کوئی مطلب بیان کر دیتے اس حدیث کا کہ اس حدیث سے جو میری لکھی ہوئی بات کٹ رہی ہے غلط ہو رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے کوئی تعویل بھی تو کیے ہوتے کسی رخ کی طرف بھی تو اس کو موڑ دیے ہوتے یا حدیث کی تقلید کر دیتے کہ چونکہ میرے ندی کی حدیث صحیح نہیں ہے قابل استدلال نہیں ہے اس لیے میں نے جو پہلے فتویٰ دیا وہ اس حدیث کے خلاف دیا ہے لیکن کچھ نہیں ہاتھ پاؤں بندھا ہوا ہے اسے کہتے ہیں دروگ گورا حافظہ ناباشد اسے کہتے ہیں کہ لو اپنے دام میں سیاد آ گیا خوش شکار تو جس کا حافظہ اتنا خراب ہے اور جس کی حرکت اتنی گندی ہے اس مفتی کے فتوے پر ہم اعتماد کر کے بڑے بڑے اکابر اولیاء کو بزرگان دین کو اور چوٹی کے علماء کو ہم ماننے کے کافر تھے ہم تو کہیں گے ایک درجن کافر نہیں تھے یہی کم وقت ایک خطرناک ہے اللہ کے حبیب آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا یرمی رجل رجلا بالکفر ولا بالفسوق الا ارتدت علیہ لم یکن صاحبہ کذالک او کما قال علیہ والسلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پر فسق کی تہمت نہ لگائے کوئی آدمی کسی پر کفر کا الزام نہ رکھے کیونکہ جو کسی کو کافر کہتا ہے تو جس کو کہا گیا ہے اگر اس میں کفر نہ پایا گیا تو اسی پر لوٹ جائے گا کفر تو علماء دیوبند میں تو کفر کی کوئی بات پائی نہیں گئی کیونکہ خان صاحب کے ہنگامہ کھڑا کرنے کے بعد ساری دنیا میں پیش کر دیے گئے گے یہ بھی ان کی کتابیں بھی مکے مدینے والوں نے بھی دیکھا شام اور مصر والوں نے بھی دیکھا انڈونیشیا والے نے بھی دیکھا حلب والے نے بھی دیکھا فلسطین والے نے بھی دیکھا پوری دنیا اسلام کے اکابر علماء نے اور چوٹی کے لوگوں نے دیکھا تو انہیں اسلام ہی اسلام ملا سب نے کلیئر کیا کہ یہ مسلمان ہیں جو ان کا عقیدہ وہ میرا عقیدہ جو انہوں نے لکھا وہ سولہ آنا صحیح تو کفر کی تہمت ادھر پھینکی الزام لگایا لیکن کفر مانا نہیں گیا ثابت نہیں ہوا تو اپنے کیا ہوئے اب ہم نہیں بولیں گے اگلا لفظ اور غضب تو یہ ہے کہ خود اب خود فتوا بھی اپنے اوپر لگا دیا جو دیوبندی کی نماز جنازہ پڑھے کافر جو دیوبندی کے یہاں شادی کر دے کافر جو دیوبندی کا زبیہ کھا لے کافر لیکن دعوت کر کے آج کوئی صاحب مرغا کھلا دیں تو کھانے کے وقت تک کچھ نہیں پوچھیں گے کہ تم دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو کھا لیں گے گٹا گاٹ اور اس کے بعد جب کوئی موقع آئے گا تو کہیں گے اچھا تم ادھر سے دوستی رکھتے ہو تم بھی کافر ہو ارے بھائی جب وہ بھی کافر تھا تو کافر کا زبیہ کھایا حلال سمجھ کر کے تو تحلیل الحرام کا ارتکاب کیا آپ نے آپ مسلمان رہ گئے اگر اس فتوے کو مان لیا جائے صحیح تو کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاں دعوت نہیں کھائے گا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی تعلق قائم نہیں رہے گا تو یہ فتوا مسلمانوں کو مسلمانوں سے ٹکراتا ہے یہ فتوا عورت کو مرد سے چھوڑاتا ہے یہ فتوا بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے یہ فتوا آپس میں تفریق کے بیچ بوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اس فتوے کو پھاڑ کر پھینک دو اس فتوے کو اعلان کر دو کہ امت نے ٹھکرا دیا ہے اور پوری دنیا اسلام نے اس کو لات مار دیا ہے اس کو پھینک دو اٹھا اٹھا کر کر پھینک دو باہر گلی میں یہ اس کو پڑھا جائے اب میں صرف اکیلا ہی نہیں کہتا ہوں خود ان کے یہاں بھی کھل بلی مچی ہوئی ہے جن میں تھوڑا بہت بھی سوج بوجھ ہے انہوں نے کبھی نہیں مانا ظفر ادیبی بڑے عالم تھے اشرفیہ میں ان کے سامنے لایا گیا مدرسہ اشرفیہ کا دستور کہ اس پر دستخط کیجئے کہ کتاب مستطاب حسام الحرمین کو میں حرف بحرف صحیح مانتا ہوں انہوں نے کہا کتاب مستطابی کوئی قرآن شریف ہے حرف بحرف ہم صحیح نہیں مانتے ہیں اس میں تکفیر کی گئی اس کو ہم صحیح نہیں مانتے ان کا نکال دیں گے ان کا نکال دو تمہارے نکال دینے سے ملازمت ختم کر دینے کے ڈر سے اعلیٰ حضرت کی غلط بات کو بھی ہم صحیح مان لیں گے وہ بڑے تھے ہم مانتے ہیں لیکن اس معاملے میں غلطی ان سے ہوئی ہے ہم نہیں مانتے ظفر ادیبی کو لوگوں نے نکال دیا مفتی خلیل اور خلیل صاحب بدایونی کافر کہتے تھے علماء دیوبند کو بیچارے نے کتاب اپنے سے کھول کر نہیں دیکھی تھی صرف یہ سمجھ کر کہ اتنے بڑے حضرت ہیں تو انہوں نے سب چھان پھٹک کر صحیح دیانتداری ایمانداری سے فتویٰ دیا ہوگا ایک روز اتفاق ایسا ہوا کسی ضرورت سے دیکھنی پڑی کتاب تو دیکھا تو سمجھ میں آئے کر باپ رے باپ اتنے بڑے حضرت ہو کر اتنا بڑا گھٹالا ان کے پھیر میں پڑھیں گے تو ہم بھی جہنم رسید ہو جائیں گے نہیں نہیں ہم ایسے اکابر علماء کو اور اتنے چوٹی کے محدثین کو اور دین کے اتنے بڑے وفاداروں کو اور نبی کے اتنے بڑے شہدائیوں کو ہم کافر نہیں مانتے انہوں نے جو لکھا ہے اس کے اندر کہیں کفر کی بو تک نہیں ہے یہ علاجت ان کی پھیلائی ہوئی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ حرکت کرتے ہیں خود اور تہمت دھرتے ہیں دوسرے کے اوپر میں ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو میں نے سنا ہے کہ کسی زمانے میں پنجاب کے علاقے میں کسی گاؤں میں ایک حادثہ ہو گیا حادثہ یہ ہوا کہ عید کا چاند انتیس کا ہو گیا تو عید کا چاند اگر انتیس کا ہو تو بہت لوگ خوش ہوتے ہیں کہ چلو ایک تو کٹ گیا کم سے کم جو بچت ہوئی بے انتہا خوشی اور روزے داروں سے زیادہ بے روزے داروں کو خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ ان کو تو صرف عید کی نماز ہی پڑھنا ہے روزہ ووزہ تھوڑی رکھنا ہے ہمارے یہاں ایک خان صاحب تھے نہ ایک ٹائم کی نماز پڑھتے نہ کبھی روزہ رکھتے لیکن شہری بلا نہ